حضرت حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا پھر پانی کا ایک چلو لے کر اپنے سطر پر چڑکا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو اکسٹھ